عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمنی چمڑے کے خیمے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کے ایک چوتھائی رہو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے ایک تہائی حصہ ہو جاؤ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہوگے صحیح بخاری حدیث چھ ہزار چھ سو بیالیس